حضرت قیس بن ابو غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دلال کہلاتے تھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہمارے پاس گزرے تو آپ نے ہمارا اس سے بہتر نام رکھ دیا آپ نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت خرید و فروخت میں قسمیں کھائی جاتی ہیں اور فضول باتیں ہو جاتی ہیں اس لیے اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرتے رہا کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پنتالیس